کہتے ہیں مولویوں کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے ہم سکھائیں گے میں نے کہا کیا نہیں آتا بولو جہاز ہوا کرنا ہے بولو کیا نہیں آتا بتاؤ نا یار کیا نہیں آتی وزارت نہیں آتی ملا عبد الرزاق ملا ہے کہ نہیں دنیا کا سب سے طاقتور وزیر داخلہ ہے جو اپنی قوم کی خیر خواہی میں دوسروں کے جوتے نہیں اٹھاتا جا کے ملا حسن ملا ہے کہ نہیں کندار کا وہ گورنر ہے جو خود سوکھی روٹی کھاتا ہے عوام مزے کر رہی ہے ملا عمر ملا ہے کہ نہیں ہے تم کیا کہتے ہو مولیوں کو ڈرائیونگ نہیں آتی آؤ میرے ساتھ مقابلہ کر لو ڈرائیونگ بھی آتی ہے الحمد تم سمجھتے ہو کہ کمپیوٹر نہیں آتے ہم میں سے ہر ایک کے نیچے بیس بیس کمپیوٹر چلانے والے بیٹھے رہتے ہیں ہم کیا نہیں آتا بدماشی نہیں آتی ہمیں ہمیں سینماؤں کے باہر کھڑے ہو کے لائنیں لگانا نہیں آتا وہ ہمیں نہیں آئے گا عورتوں کی عزتیں لوٹنا ہم نے نہیں سیکھا اپنی آنکھوں سے بے حیائی کرنا کہ دوسروں کے بچوں اور بچیوں کو غلط نگاہ سے ڈالے ہمیں نہیں آتا کرپشن کر کے سورے میں جا کے محل بنانا اور باہر ملکوں میں جا کے اپنے اکاؤنٹ کھلوانا ہمیں نہیں آتا اپنی قوم کو لوٹنا اپنی قوم کو برباد کرنا ہمیں نہیں آتا رب کے ساتھ بغاوت کرنا ہم نے نہیں سیکھا شراب کے پرمٹ جاری کر کے اپنے بچوں کے لیے اس گندی چیز کو پیش کرنا ہم نے نہیں سیکھا اگر یہی چیزیں سکھانا چاہتے ہو اللہ اس دن سے پہلے موت دے دینا جب ہم بھی یہ چیزیں سیکھنے لگ جائیں گے کیا نہیں آتا افغانستان میں رشیا کے جنرلوں کے ساتھ کون لڑا تھا یہی مولوی جس کو تم کہتے ہو سیدھا چلنا نہیں آتا اس نے رشیا کی فوجیوں کو ٹیڑا چلا دیا